वितर کی دعا میں اللهم عافني في من عافيت وتولني في من توليت واهدني في من هديت وقني شر ما قضيت وبارك لي فيما أعطيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت سبحانك ربنا تباركت وتعاليت وط یا اللہ آپ نے جنہیں عافیت عطا فرمائی مجھے بھی ان میں شامل کر کے عافیت عطا فرمائیے اور جن کے آپ متولی ہیں مجھے بھی ان میں شامل کر کے اپنی طولیت میں لے لیجئے اور جنہیں آپ نے ہدایت دی مجھے بھی ان میں شامل کر کے ہدایت دے دیجئے اور آپ نے جو بھی فیصلہ فرمایا ہے اس کے شر سے مجھے بچا لیجئے اور جو کچھ آپ نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لیے برکت ڈال دیجئے بے شک آپ ہی فیصلے فرماتے ہیں اور آپ کے مقابلے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا جسے آپ دوست رکھیں وہ کہیں ذلیل نہیں ہو سکتا اے ہمارے رب آپ پاک ہیں برکتوں والے ہیں اور رفاتوں والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو وطر میں عافیت کی یہ دعا تلقین فرمائی